ہم سے محمد بن مسنہ نے روایت کی کہا عبد الرحمن نے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے اسی کے مانند روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھپن